ایوب سختیانی نے محمد بن سرین سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک گہرے کچے کنویں لگا رہا تھا اور پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب تھا کہ بنی اسرائیل کی فاحشہ عورتوں میں سے ایک فاحشہ نے اس کو دیکھا تو اس نے اپنا موٹا موزہ اتارا اور اس کے ذریعے سے اس کتے کے لیے پانی نکالا اور وہ پانی اسے پلایا تو اس بنا پر اس کو بخش دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اکسٹھ